ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں اپنے وطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا تو راستے میں میں نے یہ شعر پڑھا ترجمہ کیسی ہے تکلیف کی لمبی یہ رات خیر اس نے کفر سے دی ہے نجات اور میرا غلام راستے میں بھاگ گیا تھا پھر میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بیعت کی ابھی آپ کے پاس میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا آپ نے مجھ سے فرمایا ابو حریرا یہ ہے تمہارا غلام میں نے کہا اللہ کے لیے میں نے اس کو آبازاد کر دیا صحیح بخاری حدیث چار ہزار تین سو ترانوے